جب ہم غور کرتے ہیں اس آیت پر تو یہ تو فیر مداری ہے اور فیر مداری یفید و تجدد تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم ہر روز تلاوت کریں یہ صرف نہیں ہم رمضان مبارک میں یا کوئی بری رات آ گئی شب قدر یا شب براعت وغیرہ تو ہر روز ہم کچھ نہ کچھ تلاوت کریں وہ اقوام الصلاح ہم خود بھی نماز پڑھے اور ادا کرے اور لوگوں کو بھی ہم ترغیب دیں وہ انفقو عمار زبنا ہم سر علانیہ اور پھر ہم خرچ کریں کہ جو اللہ تعالی نے ہم کو دی یہ نہیں کہ میں اپنی صلاحیت اور اپنی ہوشیاری اور اپنی چالاکی کی وجہ سے اتنے مالدار بن گئے نہیں یہ تو اللہ تعالی نے ہم کو عطا فرمایا سر رو و علانیہ کہ خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی ہم خرچ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرجون تجارہ کہ یہ حضرات جو ہے ان کو پکی جو ہے وہ یقین بھی ہے ایسی تجارت ہے لن تبور اس میں کبھی قسم اس میں خسارہ نہیں ہوگا اس میں نقصان نہیں ہوگا تو تین صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ایک تلاوت قرآن شریف ایک ادا کرنا سلاد کی ٹائم پر اور تیسری جو ہے ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں خلوت میں جلوت میں پھر یہ تجارت ایسے بہترین تجارت ہے اس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا تو ہم اگر صرف اس پر عمل کریں تو ایک تو یہ روح کے اندر ایک طاقت اور تقویت آ جائے گا تو قرآن شریف روح ہے افراد کے لیے امت کے لیے خاندانوں کے لیے سب کے لیے لیکن جب ہم قرآن شریف تلاوت کرتے ہیں تو مصطفیٰ نبی یونا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وقال رسول یا ربی ان القرآن تخد قرآن شکایت کے طور پر نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے قوم نے قرآن شریف کو مترو کر دیا انہوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہم کیا سمجھتے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کی ذیل میں عجیب و غریب تفسیر فرمائی فرمایا محجورہ کا مطلب ایک کہ ایمان مت رکھنا استغفر اللہ دوسرا یہ ہے کہ ایمان ہم رکھتے ہیں لیکن پھر تلاوت نہیں کرتے تو یہ بھی محجورہ ہے متروک کرنا اور اگر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں لیکن پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ بھی محجورہ ہے ہم ایمان بھی رکھتے ہیں عمل بھی کرتے ہیں ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں لیکن اس میں تدبر تفکر نہیں کرتے تو افلا یا تدبرون القرآن قرآن تو قرآن شریف کی معانی میں اور جو ہے علماء کے ساتھ جب تفسیر کے درس وغیرہ ہو تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تو اللہ کا ایک کلام ہے امام احمد بن احمد رحمہ اللہ جن کو اتنی سزا دی گئی اور اس وقت ان کو یہ لقب دیا گیا امام و علی سننا و جمع کہا کہ کوئی میرا ساتھ نہ ہو میں اکیلا جو ہے کروں گا اور پھر جب ہر روز جو ہے اتنے مارتے تھے وغیرہ جو ہے پھر ایک مرتبہ ان کے اظہار مطلب گرنے لگے تو آسمان کی طرف دیکھ یا اللہ میں تو اپنی زندگی اس غرض کے لیے دے رہا ہوں آج میری عزت کی لاج رکھ کرامتن وہ اظہار پھر اوپر آ گیا پھر فرمایا بعد میں بینی و بین کم یوم الجنائز میرے اور آپ کے درمیان آپ دیکھیں گے جنازہ کے روز جس دن حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کو جنازہ ہوا تو آٹھ لاکھ آدمی اس میں شریک ہوئے اور بیس ہزار یہودی کرسچن مسلمان ہوئے تو یہ سب نے لکھا تو آپ دیکھیں جب ہم قرآن شریف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں پھر ہم ایمان بھی رکھیں اس پر عمل بھی کریں اس میں جو ہے ہم تدبر کرے تفکر کرے اور اس کی تبلیغ اور نشر و اشاعت بھی کرے ہمارے ساؤتھ افریقہ میں آپ دیکھیں ہر شہر میں تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے ماشاءاللہ اللہ ہمارے علماء ہمارے ام حضرات کوئی جو ہے دار و تحفیظ چلا رہے کتنے بچے لڑکیاں حافظ ہو رہے یہ سب اللہ کا فضل ہے ہم ہم جا کر تقریر کرتے ہیں تو ہمارے بات کیا ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کل بفضل اللہ و رحمتی ہی فبی ضالی کا یا آپ فرما دیجیے یا رسول اللہ یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ کا رحمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبی ضالی کا یا اس کی وجہ سے آپ کو تو بہت خوش ہونا چاہیے جتنا اللہ تعالی نے انعام کرم فرمایا اس آدمی پر اس خاندان پر ہوا خیر مما یجمعون جتنے بھی چیزیں اس دنیا میں ہے آپ سب کو ملا لے یہ قرآن شریف کی نعمت ان سب سے برتر ہے تو دیکھیے یہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبارک بادی پیش کی اگر ہم بلاغا پر غور کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب ہمارے لیے ہم جانتے ہیں کہ ابھی جماعت الاخرا کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تین مہینے سے کم جو ہے باقی ہے رمضان مبارک کے لیے ہم میں سے جو حافظ نہیں ہم کیوں اس احادیث ان احادیث پر عمل نہ کرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بھی امتی دو سورہ کے بارے میں تفسیر ابن کثیر نے ذکر فرمایا ایک سورہ یاسین اور ایک سورہ تبارک سورہ یاسین اس میں تیراسی ایٹی تھری ورسز ہے ہر روز ہم تین چار وہ تین چار آیات یاد کرتے ہیں تو رمضان سے پہلے ہم حافظ بن جائیں گے سورہ ملک تبارک میں تیس آیات ہیں تو اس میں جو ہم حفظ یاد کریں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش اور تمنا پورا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ کی آمد کے روز یہی قرآن شریف یہی سورت جو ہے ہمارے لیے ذریعہ شفاعت بن جائیں گے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب حفیظ اللہ نوے سال کے اوپر ہے آج کل حضرت اللہ تعالیٰ دے حضرت کو صحت دے تو حضرت نے خود فرمایا کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا جس وہ گاؤں میں تھے حضرت تو وہاں پر کوئی حافظ نہیں تھا تو لوگ مطلب بہت متفقیت تھے حضرت نے فرمایا آپ لوگ بے فکر رہو میں ہی تراوف تو ستائیس دن میں قرآن پاک ختم کر دی مطلب قرآن پاک کا حافظ ہو گئے تھے ستائیس دن میں اور یہ جو ہے حضرت کی کرامت ہے آج تک جو ہم نے پوچھا حضرت سے وہاں تو نہیں پوچھ سکتے تھے مطلب کہ درس میں مشکل تو حضرت ہے میں پوچھا حضرت یہ آپ نے فرمایا ستائیس دن لیکن یہ ہوا کیسے تو فرمایا حضرت نے سحری سے لے کر افطار تک میں خوب یاد کرتا تھا کرتا تھا اور پھر مسلح پر اللہ تعالیٰ کی مطلب رحمت وغیرہ شامل حال ہو جائے اور اس طریقے سے حضرت کی عمر اس وقت تقریباً سولہ سال کی تو آپ دیکھیں ایسے ایسے اکابر ہمارے حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمہ اللہ جو کہ مدفون ہے وہاں بقی میں اور آپ جانتے بکی تو بہت مطلب بڑا وسیع ہے وہ علاقہ لیکن یہ کہ حضرت مولانا عالم صاحب کو انہوں نے آگے جہاں پر صحابہ وغیرہ رضی اللہ عنہ مدفون ہیں تو جب انہوں نے پھر جو ہے خدوائے قبر شکو تو دیکھا کہ حضرت کے لاش مبارک بالکل صحیح سالم ہے تو وہ خود اظہار تعجب کرنے لگے یہ کیسے خاندان والوں کے پاس گئے اور کہا کہ جو ہے یہ حضرت جو ہے آپ کے والد صاحب ہے یہ ہے وہ ہے وہ کیا عمل کرتے تھے کوئی خاص عمل کرتے تو کہا کہ نہیں وہی مطلب نماز روزہ تحجد کہا کہ نہیں ایک اور خاص تو بہت غور کے بعد کہا کہا کہ ایک چیز ہے حضرت کے سامنے کوئی حافظ قرآن ہوتا تھا بچہ کیوں نہ ہو تو حضرت کبھی جو ہے اپنے پاؤں کو اس کی طرف جو ہے پھیلاتے نہیں تھے اتنے ادب کرتے تھے حافظ قرآن کی جس کی دل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف ہم مسجد بناتے ہیں تو مسجد کا تعلق جہاں بھی ہو افریقہ میں ہو ایشیا میں ہو امریکہ یورپ میں ہو اس کا تعلق بیت اللہ کے ساتھ ہم حدیث شریف جو ہے پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں تو سند ہوتا ہے تو اس سند کی برکت سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے پھر جو ہے قرآن شریف اللہ تعالی نے تو خود فرمایا انا نحن انا ذکر لحافظ کہ اللہ تعالی خود حافظ ہے اس قرآن شریف کی تو ہمارا لڑکا ہمارا بھائی بہن جو ہے حافظ قرآن بن جائے ہم کچھ صورت یاد کر لے تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ عنایت ہے اللہ کی طرف سے کرم ہے فضل ہے اللہ تعالی اپنا صفت کو ہمارے طرف جو ہے منتقل کر دیتے ہیں یہ محمد احمد نہیں ہے یہ تو حافظ احمد ہے حافظ محمد تو دیکھیے یہ جو ہے اللہ کا کرم ہمارے اوپر اور جو ہے پھر یہ کفار کتنے کوشش کرتے ہیں آج تک کوشش ہے انٹرنیٹ پر اور اور چیزوں پر کہ قرآن شریف کی فتح کسرہ زبر زیر میں کچھ گڑبڑی کرے اتنے کوشش کے باوجود امریکہ والوں نے میں نے خود وہ قرآن دیکھا قرآن نہیں کہنا چاہیے لیکن ان لوگوں کے کہ فرقان کے نام سے اور کیا کیا گڑبڑی کی اور کہا کہ یہ نیا قرآن تقسیم کر رہے مسلمان ممالک میں تقسیم کر رہے استفر اللہ تو یہ ان کی کوشش لیکن اللہ تعالی خود محافظ ہے اور حافظ حفاظت کرنے والے شیخ ابو الحسن ندوی رحم اللہ ام حرم تو ماشاء اللہ حضرت کے تو بہت اکرام فرماتے تھے اور ان کے مشائف بھی ایک مرتبہ حضرت جو ہے مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ میں تشریف تھے تو شیخ صاحب نے فرمایا حمل شیخ ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ کو کہ یہ لڑکا جو ہے وہ حفظ قرآن کر رہے یا حافظ ہو چکا ہے تو حضرت نے فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کا حافظ ہے یا حافظ کر رہا ہے میں کہتا ہوں واللہ ہُ اللہ تعالی خود اس حافظ کی حفاظت فرمائیں گے اگر ہم پکے سچے حافظ بن جائیں تو دیکھیے ہمارے اکابر کو آپ دیکھیں کہ پوری زندگی انہیں ہمارے حافظ جو ہاں لینز میں ہم دیکھیں کہ حافظ عبدالمان صاحب نور اللہ عمر قدم کہ جب یہ ہاتھ تشریف لائے لینس تو کبھی کبھی میں جایا کرتا تھا حضرت کے پاس اثر کے بعد میں پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ سے اتنے کام لی خدمت لی قرآن شریف کی اور جو ہے کتنے مرتبہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے کہا کہ بس ایک مرتبہ میں نے پوچھا حضرت بندوری رحم اللہ کہا کہ جی حضرت کے ساتھ اور پھر پوچھا حضرت کتنے طلب آئے حضرت آپ کے کہ جو ہے آپ کے پاس حرص کر چکے اور سب کچھ تو بس نیچے دیکھنے لگے انگلی اٹھایا اور فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے دیکھیے یہ یہ خاموش مجاہد اتنا اخلاص کے ساتھ اتنے کام کی جی، آج وہی طلبہ کوئی مفتی بن گیا کوئی شیخ العدیز بن گیا کوئی کیا کیا بن گیا دنیا بھر میں خدمت کر رہے ہیں یہ استاذ کی دعا وغیرہ جو ہے اور جو ہے آپ کسی بھی طالب نے اس پوچھے کہ آپ نے حفظ کہا کہ میں اسوام میں کابیل عبد الرحمان کا نام ضرور آئے گا رحیم اللہ ہمارے ملک میں حضرت مولانا اسماعیل کترادہ صاحب ہیں وہاں فریحید میں جو حضرت جی حضرت مولانا مسیح الامت رحم اللہ بہت بڑے خلیفہ ہے اور سب سے پہلے خلیفہ ہے ساؤتھ افریقہ تو حضرت کے یہاں میں ایک مہینے پہلے وہاں پر تھا تقریباً تو حضرت جو ہے میں نے پوچھا کچھ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے فضل سے میرے چھ بچے جو ہے لڑکے سب حافظ ہے چار علماء ہے ایک لڑکی ہے وہ بھی حافظہ ہے اور پوٹا پوٹے نواسے وغیرہ ان میں سے تیرہ جو ہے حص مکمل کر چکے تو اس خاندان کے بارے میں ہم کیا کہیں گے میں فرمایا میں نے کہا حضرت آپ کے خاندان اتنے مبارک اتنے مبارک اور حضرت کے والد صاحب بھی حافظ تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی جملے کے روز انتقال کر گئے رمضان کے مہینے میں تو ہم جب محنت کرتے ہیں قرآن شریف ہمارا تعلق ہو تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کتنے نوازیں گے کتنے دنیا جو ہے ہمارے پاؤں میں آ جائے گی لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے کہا کہ نہیں قرآن شریف کو ہم صرف رمضان میں پڑھیں گے اور اگر سورہ یاسین پڑھتے ہیں صبح کو وہ بھی اغراض کے لیے یا اللہ میری دکان میں میری جاب میں میرے شاپ میں اتنے برکت دے دے اور کوئی اور نیت نہیں حالانکہ کتنی نیت ہم کر سکتے ہیں ابو داود کی روایت ہے اقرا یاسین علام کو آپ سورہ یاسین پڑھ لیجئے اپنے اموات اور مردہ کے لیے اور بہت سی نیتیں ہم کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے ابھی سے ہم تیاری کریں کہ جو حافظ ہو وغیرہ تو ماشاء اللہ قرآن شریف کو ہم خوب پڑھے تاکہ جو ہے رمضان کی تیاری جو غیر حافظ ہو کم از کم ہم پاؤ پارا دو تین صفحات ہر روز بلا ناغا پھر ہم دیکھیں گے ایک قسم کا سکون آ جائے گا انشاءاللہ شاء اللہ اللہ ذکر اللہ کلو قرآن شریف تو سب سے بہترین ذکر ہے اور آخر میں نبی علیہ صلاۃ السلام کے کتنے احادیث ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علامہ بخاری شریف کی روایت مشہور لوگ کہیں گے یہ آدمی ہے یہ ہے مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سب سے بہترین وہ آدمی ہے من تعلم القرآن جو قرآن شریف خود سیکھتا ہے لوگوں کو سکھاتے ہیں تو ہم یہ دعا کریں یا اللہ آخری دم تک آپ ہمیں قبول فرمائیں قرآن شریف کی خدمت کے لیے اور سنت نبویہ کی خدمت کے لیے ہمارے استاد اور شیخ شیخ محمد علی صابونی رحم اللہ جو اس دور کے سب سے بڑے مفسر سمجھا جاتے پوری دنیا میں ابھی اسی سال کی عمر ہاسپٹل میں گیا ان کا لڑکا احمد تمہارے سے تعلق تو میں نے پوچھا والد صاحب کی طبیعت کیسی تو کہا والد صاحب نے ڈاکٹر کو کہا کہ بھائی مجھے چھٹی دے دو مجھے کام ہے تو مجھے ڈاکٹر نے پوچھا بھی آپ کی عمر تو اسی سے زیادہ ابھی کیا کیا ہے کہا کہ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 والبغي يعظكم لعلكم تذكرون <clears throat> وبعد Muhtaram and Muazzaz, Hazrat Mufti Saab, Digar, Ulama most respected elders and friends in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Worthy of repeating it time in, time out, that we are not worthy of saying anything in the presence of such great seniors and mountains of knowledge, but merely for the sake of our own rectification and the barakah of the kalam of Allah Ta'ala and the beloved words of our Sayyidina Habib Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, that some goodness comes into our hearts that are soiled with very, very many, many sins. The ayah of the Quran Kareem recited has been termed by Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala أجمع آيات في القرآن الكريم the most comprehensive verse of the Quran Kareem that in a few words encapsulated within it are volumes and volumes and oceans and oceans of knowledge and advice and wisdom in this ayah, Allah Ta'ala essentially commands three things and prohibits from three things. And because of the comprehensive nature of this ayah, it is therefore that for the very uh, from the very early generations of this ummah, it is included in the Jummah khutbah as a very concise, comprehensive form of advice. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala also instructed the khutbah ulama to recite this in, in the Jummah khutbah as has been the habit coming down in the ummah generation to generation. Regarding this verse, many great incidents are mentioned regarding it. One of the enemies of Islam, Walid ibn al-Mughira, on one occasion, heard this verse being recited in the presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and returning to his people, he had no option but to not acknowledge and made the statement, إِنَّ لَهُ حَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطُلَاوَةً that this word that I've just heard, it has a special sweetness about it. It has an aura on top of it. وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُورِقٍ It is like that tree whose roots are firmly entrenched and will sprout many, many leaves from that beneficial tree. وَإِنَّ عَلَاهُ لَمُثْمِرٍ And emanating from the branches will be many, many beneficial fruits. وَمَا هُوَ بِقَوْلِ بَشَرٍ And he had no choice but to acknowledge as Hazrat Mufti Abdul Qadir has beautifully elaborated the brilliance, the magnificence of the Quran Kareem. He acknowledges, Walid ibn Mughira says, that definitely this is not a human word, it is divine. He had to acknowledge on this occasion, though not accepting Islam. One of the leaders of the surrounding tribes, Aktham bin Saifi, had heard about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's emergence, inviting, calling towards Islam. He had this interest that let me go and see for myself what is this deen, what is being propagated, when his tribesmen said to him that you as the leader, it does not behove you to go for the first time yourself, why do you not depute two people from the tribe, let them go and find out. So when they came to Medina Munawwara, they inquired from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They asked two questions. He asked them, told them to find out two questions: Man anta wa ma anta. They tell us who are you? To which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nearly said Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. And what are you? What mission have you come with? He says, I'm the messenger of Allah who has deputed me as his conveyor of his message to his creation. And then they requested some Qur'an to be recited and, and the main essential forms of da'wah. Rasulullah ﷺ recited this verse to them. They requested that it be repeated to them until such time that they had memorized it. When they went back, they reported to the leader, Aktam bin Saifi, as to what had transpired. When we asked, who are you? Nabi sallallahu alayhi wa with utmost humility, merely said his name and his father's name. whereas he could have well went into his lineage in detail and we have inquired that he is from a very high and noble lineage. But the simplicity and humility of Rasulullah sallallahu struck them, and that he's a messenger of Allah, and he recited this verse to us. And they repeated the verse to Aktham. When he heard this verse, he was, his heart was shaken, he was taken aback, and he commanded his entire nation that hasten towards entering and accepting this religion, وَكُونُوا فِيهِ رُؤَسَاءَ وَلَا تَكُونُوا فِي أَذْنَابًا that become like the head of the body in this deen, the forerunners, the superseders, the early entrance into it. Do not deprive yourself becoming like the tails who would enter it at a later stage. There is good and only goodness in this deen. So this ayah had profound effects. Hazrat Uthman bin Maf'un uh, radiallahu ta'ala says that in the very early days I had accepted Islam but there were some lingering, some lingering thoughts. It had not yet been entrenched in my heart. When once I was sitting with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, we saw the signs of wahi evident upon Nabi sallallahu alaihi wasallam. And when it was terminated, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam recited to us this very same verse. And he says, merely on listening to this verse, Islam was entrenched with absolute doubtless yaqeen and conviction in my heart. And my love for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was enhanced to such a stage that it remained with me perpetually forever and ever. So this great verse of the Qur'an-i-Kareem that we hear week in, week out in the Jummah khutbah, very simply Allah Ta'ala in this verse commands regarding three things. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى Verily Allah Ta'ala commands with adl, with fairness, with justice. Many meanings are derived regarding this word adl. One is for equilibrium. In other words, that our inner and our outer self should be in equilibrium. That as we practice Islam on the outside, our hearts should be filled with yaqeen and effort is made to cleanse the inner self from spiritual maladies and diseases. That our piety, as it may be apparent in public, should definitely be there when we are all alone in solitude, when none but Allah subhanahu wa ta'ala can see us. So al-adl, one is equilibrium, our outer and our inner self should come in line, in sync with one another. Another meaning, the obvious and apparent meaning is that be just when dealing with others. So when people come to you for an opinion, maybe two differing parties, they come to you to judge between them, they come to you to reconcile matters between them, they appoint you as one who will decide a matter between them, then be fair and be just. Do not look at who is my friend, this one is my relative, maybe this one is from my tribe and from my ethnic background. Look at what is the haqq and the truth. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. Even if it means having to give an opinion when the haqq is there, it is against your own self, it is against your own parents, against your own close relatives, then let haqq and truth prevail it in all occasions. So fairness and justice is something that draws the barakah, the rahmah of Allah Ta'ala, ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا Let it not be that you may have some previous differences with a certain group and then they come to you for arbitration and you harbor that malice and ill feelings in your heart due to which you would decide against them, let this never come to the fore. Another very inclusive meaning of al-adl is to be fair, to be correct in your relationship with one and all. Third meaning, here. So al-adl would mean that regarding everyone, regarding us and Allah subhanahu wa ta'ala, al-adlu baynana wa bayn Allah. That we believe in Allah ta'ala as one. We humble ourselves to Allah ta'ala. Give ourselves in totality. A Muslim means one who hands oneself in totality to Allah subhanahu wa ta'ala. So al-adl, fairness, honesty, justice, goodness between us and Allah subhanahu wa ta'ala, between us and Rasulullah sallallahu alayhi wa that we love Nabi sallallahu alayhi wa profoundly more than we love even our own selves and any of the creation regarding the sunnahs of Rasulullah sallallahu to implement them in our lives, to obey the teachings of Rasulullah sallallahu to love the family members and companions, Sahaba radiallahu anhu profoundly without our tongues or hearts being polluted or adulterated with any feeling, ill feeling towards a single companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Similarly, al-adlu baynana between us and the rest of creation, that whoever we owe any kind of haqq, إِعْطَاءُ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ that anybody whom we owe any right to, be it monetary, be it kindness, be it good relationships, to fulfill those to the fullest extent, that is fulfilling the rights in relationship between us and others. And subhanallah, al-adlu ala anfusina, to be just and fair to our own selves. What does this mean? To be fair to our own selves, that not to engage, indulge in any action or any statement, and especially any sin that would put our own selves in detriment and harm. When we commit a sin, we are depriving ourselves of the mercy of Allah Ta'ala. We make ourselves liable, may Allah protect. If we do not resort to tawbah, to the anger, the displeasure of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, so we're actually being unfair, unjust to our own selves when we commit a sin. So first thing commanded is al-adl, second is al-ihsan. Al-ihsan, one is to be perfect in everything that we do. As our akabirin and mashayikh mentioned, that the very first stage in tasawwuf is إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ That everything is done for the pleasure, the happiness of Allah Ta'ala, the love of Allah Ta'ala, and the end objective of tasawwuf is that أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. The famous hadith when Sayyidina Jibreel alayhi salam came in human form and posed various questions to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam as a means of teaching Sahaba radiallahu anhu Then he asked this very question, what is al-ihsan? Nabi sallallahu alayhi wasallam, and ihsan here would be translated as attaining perfection. So attain perfection in your relation with Allah Ta'ala to that level that at any given time, whatever you do, whether you are with people, you are all alone, in all your actions, have in the forefront that as if you see Allah Ta'ala. If you cannot attain to that level, then minimum after the second to that would be that in everything you do, know that my Allah is watching me. So al-ihsan to be perf reach perfection in our relationship with Allah Ta'ala. Second meaning of ihsan, which would relate to, to those around us, to be as kind and as best as possible to every one of creation around us. So to be ahsin ila man asa'a ilayk, the highest level, that be kind and good even to those who deal badly with you. So to be kind, to be considerate, to show good akhlaq and character to everyone who is around us. Third command in this verse, وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Fulfill the rights of your relatives, of your family members in every way, whether it is monetary, Dissolving an estate inheritance, whether it is in a partnership with family members or partners, then financial rights, whatever belongs to any person, we give it to them in its fullest. We do not carry the burden to the hisab of the akhirah, that it not be that we hold with us on our shoulders, carry in our baggage the rights of others, and we know how will accountability, how will equality come about there, our good deeds be transferred to the account of that oppressed person, or even worse than that, the sins of the person whose rights we carry into the akhirah, we transfer to our account. So with relatives, whether it is financial, whether it is monetary, whether it is being there for them on the important occasions, janaza, illness, sadness, happy occasions, to keep alive that relationship. And one of the ways of gaining the rahmah, many times we say, I'm having a lot of problems in my life. One of the greatest ways of gaining the rahmah of Allah Ta'ala very, very speedily is to make a concerted effort in joining family ties. We know salatul Rahim, joining family ties, assumes bodily form right at the arsh of Allah Subhanahu Wa Ta'ala and continuously makes the dua, Man wasalani wasalahullah. The one who enjoins me, enjoins family ties, may Allah join him to His mercy. وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللَّهُ حَفِظَنَ اللَّهُ Whoever cuts me, may Allah Ta'ala cut him off from His mercies. So three commands, fairness, justice, equality between us and creation, towards ourselves, towards everyone around us, al-ihsan, to perfection in our relationship with Allah Ta'ala, and to be as kind as best as possible with those around us, and also fulfilling the rights of family ties, of relations, keeping up relations, financial, monetary, visiting, keeping up and, and, and keeping alive those family ties, the three things very quickly from which Allah Ta'ala prohibits in this verse, وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَى Allah Ta'ala prohibits from all kinds of immorality, from immodesty, haya, an integral part of iman. Second to that, every kind of sin, anything that a sin, we know a sin al-munkar, ma tunkiruhu al-aqlu, that any sane-minded mind would consider this as bad, as not right, and anything that has been decreed as a sin, anything that is bad, that is a sin, to, to make every effort to refrain from it. And specifically Allah Ta'ala mentions thirdly thereafter, to stay away from any kind of transgression of limits, any kind of dhulam, any kinds of oppression. Nabi Allah Sallallahu mentions that many sins are such that Allah Ta'ala may carry to the akhirah where He may forgive or He may take a person to task. But there are certain sins that even in this worldly life May Allah Ta'ala protect. Then the punishment comes for it very, very speedily. One is disobedience of parents and another is zulm and oppression. Taking, usurping the rights of another person, whether it is physical, monetary, psychological, whatever form of oppressing another person, taking that which is the right of another person, has been strongly prohibited. So three things from which Allah Ta'ala prohibits in this verse. Allah Ta'ala prohibits from all kinds of immorality, immodesty, from every kind of sin, and any kind of oppression towards others. At the conclusion of the verse, Allah Ta'ala says, يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ these advices are being tendered to you, the objective is that you take heed. As the Mufti Sahib has mentioned, أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنِ That you take heed from these advices, take it to heart, embrace it. Consider our own self, introspection, instead of very easily we normally like to look at those around us. Myself, where do I lie regarding the six commands of Allah Ta'ala in this verse? How can I improve and better myself? So Allah Ta'ala tenderly advises most compassionately and lovingly. The objective is that you take heed from it and implement it into your lives. May Allah Ta'ala give me firstly and all of us tawfiq wa akhiru da'wana alhamdulillah. حا تعلق رحمت اللہ علیہ سہارنپور مدریساسٹنس had to do everything themselves. They had to do the cooking, they had to do, make the rotis, they had to collect firewood, they maintained the place, and with, with great, great difficulty and kurbani, the students' tarbiyat was made. And there were times when there was no food, but yet the students would make sabr, and then Hazrat would turn to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala then would send ghaibi imdad, our Akabirin never used to go out for collection as such. They used to turn to Allah, just like Hazrat bin Nuri rahmatullahi also used to turn to Allah subhanahu wa ta'ala, and on the basis of that, these Darul Rooms, etc., used to run. In fact, on one occasion, Hazrat Mullah bin Nuri rahmatullahi told the Asatida that they, we don't have any funds. If anybody would like to go anywhere else, I would give a letter of recommendation. The Asatida said, our purpose is not money and wealth please Allah حضرت اللہ تبارک رحمت اللہ علی پاس ٹو وے حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ میں اسلائی تعلق حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ and that also everything is to be done with a مشورہ of the sheikh on one occasion his son on one occasion he made نیئر for Hajj and his son Abdul Rashid also joined him and whole qafila got ready whole care of people got ready and they were travelling and his son became ill and the illness uh, was quite severe and intense and the need was for him to now make the word, turn towards, uh, make shidmat of his son but at the same time all the muridin had come with. So when Hazrat Saharanpuri Rahmatullahi saw that this is the condition of the son and they were in Medina uh, Munawwara, then Hazrat Saharanpuri Rahmatullahi after Hajj told him that you look after your son now you, time for you to make khidmat of your son. And Hazrat was very, very much parishan as to what he must do. On one hand, all his muta'alliqeen had come with, and they were, they, uh, they were depending on Hazrat, and they had limited funds also. And then Hazrat asked one of those who were close to Hazrat Puri Rahmatullah Ali, and the result was that Hazrat Puri Rahmatullah Ali then gave ijazat for him to continue his journey. And on that very same journey, those journeys were very, very long journeys. Those journeys were not journeys where they traveled by train, but they used to go by, they used to go by camel and uh, from there they used to go to the port and then they used to get onto the boats, onto the ships and then they were to come back to India. So, and on the way then in Urdun, in Jordan, his son passed away. So this was the fikr he had for his mutallikin close to him and حضرت منی رحمۃ اللہ علیہ حلت مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شہ زکری رحمت اللہ علیہ دے ہیڈ ویری ویری عجیب یونیک محبت امنگ محبت دیو نو نے دقابری طلح تھا and any major decision there had to be made then without مشورہ to the extent that when when Pakistan was form then the three اکابرین got together In fact, Hazrat Shah Zakaria Rahmatullah had already, uh, Hazrat Maulana Abdul Rahim Raipur Rahmatullah had already packed up and decided that he's going to make now hijrat to Pakistan. And Hazrat, uh, they were already on their way and then they decided let's make mashwara. And when they made mashwara, then Hazrat Madni Rahmatullah said that our plan was that we must have a united India. Allah Ta'ala had given Hazrat Madni Rahmatullah uh, eh, deep vision for United India, where 40% of the votes would be for the Muslims, 40% for the Hindus, and the minority, or 45, 45, and 10% for the minorities. So no real group will overpower the other group, uh, unless the minority side were one of the two groups. And um, the, the leaders, the Hindu leaders of that time had agreed upon that. But then, unfortunately, or fortunately, uh, Allah ma what Pakistan came to existence, and these Akabirin, three Akabirin had made mashara. And when Hazrat Mali Rahmatullah said that my, I have got a my family, they are calling me back to Medina Munawara, but I have decided that I'm going to now give my life here for the people of India and make their khidmat, and I'm going to live here and I'm going to die here. And then Hazrat Shaykh Zakaria Rahmatullah Hazrat Raipuri Rahmatullah all of them also, said, Hazrat, if that is your decision, then we are also going to stay here and we are also going to make khidmat. So in this particular manner, with great, great qurbani, they, uh, they stayed and they stayed behind and uh, they looked after uh, the, people of India. And there was Ajib Hikmat also in that because had the Akabirin also left, then more and more masjid areas, Muslim areas would have become empty. And we find till today there are hundreds, if not thousands, of areas where there are masajid and those masajid today have been converted, right up to today, those masajid in India have been converted into shops, businesses, warehouse, stables, etc. by the, by the Hindu population. Why? Because the Muslims around those areas had left those areas. So our Kabirin had vision in them and they always had the khidmat of the creation in front of them. And for that they lived and for that they died and they gave their lives. So they made effort for the, for the dini, for the dini tarbiyat they made Islahi effort also, and at the same time, they saw to the needs on, uh, on government level, on political level, also they made fikr, and they realized that, in fact, it was our Kabirin who had, who played a leading role in freeing uh, uh in getting the oppressor out from the country, where more than 50,000 ulama had been made shaheed. Uh, it was our Kabirin of Deoban who had played the role where they got together with the Hindus and said, we have to stand together. We cannot continue like this. This is our country. Jointly belongs to us. And here an invader had come and invaded and uh, taken all the wealth away and killed uh, and, and assassinated and hanged so many thousands of our people. So, Alhamdulillah, it was through the joint effort, but the main effort was the, the effort of the Muslimin that Alhamdulillah today we find that all these marakis and uh, they are still in existence. So the Hazrat, um, um, uh, Hazrat Saharanpuri was the Sheikh, the second Sheikh was Hazrat Maulana uh, Abdurrahim Raipuri Rahmatullah and uh, when he used to come into the he used to come into the Haram Sharif then there was one Maulana Muhibbullah Rahmatullah he used to say that that uh, the nur of Hazrat, Hazrat Maulana Saharanpuri Rahmatullah Khalil Ahmad Saharanpuri Rahmatullah Ali was such that this uh, alim said that I can look at the sun but I cannot withstand looking at Hazrat Maulana Khalil Ahmad Saharanpuri Rahmatullah Ali there's so much nur on his face and he has brought so much nur into the Haram Sharif that I can look at the sun but I cannot look at uh, uh look at him directly in his eyes. So may Allah Ta'ala give us ta'alluq at our kabirin and tawfiq to appreciate our kabirin and our niyat must be our islah, our reformation uh, externally and internally. Jazakallah. بسم الله الرحمن على رسوله الكريم أما بعد محترم دوست و احباب اور علماء کرام آپ نے علماء کرام کی نصیحتیں اور وعظ سنا مفتی عبد القادر صاحب نے قرآن کریم کی شان بیان فرمائی اور قرآن کریم سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب آپ حضرات اور ہم سب کو دی اور حافظ ابن تیمیہ کی اچھی بات نقل کی کہ قرآن کریم کے چھوڑنے کی کئی قسمیں ہیں اگر قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دے تو یہ بھی چھوڑنا ہے کیونکہ قرآن کریم کی تلاوت بھی مطلوب ہے اور ہونا چاہیے اگر تلاوت کرتا ہے اور اس کا علم حاصل نہیں کرتا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے قرآن کریم کا اتنا علم ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آدمی اچھے اور برے میں فرق کر سکے اور اگر قرآن کریم کا علم حاصل کرتا ہے قرآن کریم پر عمل نہیں کرتا تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے علم ہے اس پر عمل نہیں کرتا اور حدیث میں آتا ہے ایک آدمی قیامت میں اس طرح آگ میں اور جہنم کے اندر گھومے گا جیسے کہ پہلے زمانے میں گدا چکی کے اوپر گھومتا تھا گدا گھومتا تھا اور تیل نکالتا تھا تو یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ تو وہ آدمی تھا جو علم بھی رکھتا تھا دوسروں کو واد و نصیحت بھی کرتا تھا اب اس کا حال یہ ہے کہ یہ اسی طرح چلتا ہے گھومتا ہے جیسے گدا مشین کو چلاتا ہے پہلے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی لائٹ نہیں تھی یہ کام گدے کرتے تھے یا بیل کرتا تھا تو وہ کہے گا ہاں میں دوسروں سے کہتا تھا خود اس پر عمل نہیں کرتا دوسروں سے کہنا اور خود عمل نہ کرنا اس کا یہ نتیجہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں سے کہنا برا ہے دوسروں سے کہنا اچھا ہے لیکن عمل کے ساتھ اور عمل کرتا ہے پھر اس کی دعوت نشر اشاعت نہیں کرتا دوسروں کو دعوت نہیں دیتا یہ بھی قرآن کریم کو چھوڑنا ہے عمل تو کرتا ہے لیکن عمل اپنے تک محدود رکھتا ہے اور دوسروں تک اس عمل کو نہیں لے جاتا دعوت نشر اشاعت وض و نصیحت نہیں کرتا اپنے علم کو اپنے پاس رکھتا ہے اس لیے شرمانا نہیں چاہیے اگر کسی سے کہا جائے دین کی کچھ بات سناؤ عالمی دین سے کہا جائے دین کی کچھ بات سناؤ کتاب لے کر کے کوئی بات سنا دے کسی کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اس کی بات کو ڈال دے گا اس کا فائدہ ہوگا ابو سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے بہت بڑی صوفی تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد میں گیا اور مسجد میں میں نے ایک واعظ ایک نصیحت کرنے والے بیان کرنے والے کا بیان سنا تو تھوڑی دیر میں میرے دل میں یہ آیا کہ گناہوں کو چھوڑنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے پھر میں چلا گیا اور یہ جو میرے دل میں آیا تھا وہ ختم ہوا پھر میں دوسرے دن آیا پھر اس عالم عالم نہیں تھا لیکن کچھ جانتا تھا دوبارہ میں نے اس کی بات سنی اس کا وعظ سنا تو میرے دل میں تقوی کا تقاضا پیدا ہوا پہلے سے زیادہ اور کافی دیر تک میں تقوی کے بارے میں سوچتا رہا کہ اپنی زندگی بدلنی چاہیے پھر تیسری دن آیا پھر اس واعث اور اس نصیحت کرنے والی کی نصیحت سنی پھر میرے دل میں بات پکی ہو گئی اور میں نے پکی توبہ کر لی اور تقوی کی لائن کو اختیار کیا اور مکمل طور پر صوفی بن گیا اور پھر کسی نے یہ کہا کہ سواد الباز چڑیا نے باز کو اور ایگل کو شکار کیا اللہ تبارک و تعالی کس کی بات میں اثر ڈالتے ہیں کتنا اثر ڈالتے ہیں یہ تو اللہ تعالی کو معلوم ہے تو دین کی بات سے بچنا نہیں چاہیے دین کی بات کرنا چاہیے کسی کے دل میں پڑ جائے اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے پوری زندگی صدق جاریہ بن جائے گا اور بہت سارے حضرات اس لائن میں محنت کرتے ہیں تقوی کی لائن میں محنت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دوسروں کے دل میں ان کی بات ڈالتے ہیں واقعات میں لکھا ہے کہ جس وقت تاتاریوں نے بغداد پر قبضہ کیا اور عثمان عباسی خلافت کو ختم کیا عباسی خلافت کو ختم کیا جس میں شیعوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا اس لیے کہ آخری خلیفہ جس کا نام مستعصم باللہ تھا اس کا وزیر شیعہ ابن علقمی تھا اس کے تاتاریوں کے ساتھ تعلقات تھے اور تاتاری حملہ نہیں کرنا چاہتے تھے ڈرتے تھے مسلمانوں کے قرآن سے ڈرتے تھے اور مسلمانوں کے جرت سے ڈرتے تھے ابن علقمی نے تاتاریوں سے کہا تم آؤ میں گارنٹی دیتا ہوں کچھ بھی تم کو نہیں ہوگا میں تمہارے ساتھ ہوں اور دوسرے شیعہ تھا محقق توسی جو علم ریاضی اور علم فلسفے میں بڑا ماہر گزرا ہے وہ بھی تاتاریوں کے ساتھ تھا بہرحال وہ آئے خلیف و باللہ اس کو قید کیا اور قید کرنے کے بعد اس کو ایک کمرے میں رکھا ایک دو دن بھوکا رہا پھر اس کے سامنے ہیرے اور سونا اور چاندی اس کے سکے رکھے یہ کھاؤ اس نے کہا یہ تو کھانے کی چیز نہیں ہے تو انہوں نے کہا آج ہم بھی جانتے ہیں یہ کھانے کی چیز نہیں یہ خرچ کرنے کی چیز ہے اگر تم اس کو اپنی فوج پر اپنی پبلک پر خرچ کرتے تو آپ کا یہ حال نہ ہوتا سب آپ کی حمایت کرتے سب آپ کی حفاظت کرتے قتل ہوا اس کے بعد مکمل طور پر تاتاریوں کی حکومت آئی چنگیز خان ہلاک خان وہ آئے خلافت ختم ہو گئی بہت مدت کے بعد ایران میں ان کی حکومت تھی یعنی ایران میں بھی تاتاریوں کی حکومت تھی عراق میں بھی ان کی حکومت تھی تو ایک بزرگ تھے ان کا نام جمال الدین لکھا ہے وہ مسلح بچھاتے تھے اور مسلح بچھا کر جہاں بادشاہ کا محل تھا جہاں حاکم کا محل تھا اس کے قریب میں حاکموں کا محل باہر ہوتا ہے اس کے قریب میں مسلح بچھا کر ذکر کرتا تھا اللہ اللہ کرتے تھے اذان دیتے تھے پھر نماز پڑھتے تھے اکیلے ایک مرتبہ حاکم کو بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی یا نیند کھل گئی اور فجر کی اذان اس نے سنی اور کہتے ہیں کہ پھر وہ شکار کے لیے گیا شکار کے لیے شکار کے لیے جب گیا تو جمال الدین صاحب کو دیکھا اور ان کے پاس گئی اپنے سپاہیوں اپنے فوجیوں سے کہا یہ کتا کہاں سے آیا شیخ جمال الدین کے بارے میں کہا یہ کتا کہاں سے آیا اس کو بلایا گیا اور اس سے پوچھا تم بہتر ہو یا میرا کتا شیخ جمال الدین نے کہا رحمت اللہ علیہ اس کا تو ابھی پتہ نہیں چلتا یہ تو جب انتقال کا وقت آ جائے اگر مجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نصیب ہوا تو میں آپ کے کتے سے بہتر اور اگر یہ کلمہ مجھے نصیب نہیں ہوا اور میرا خاتمہ اچھا نہیں ہوا تو واقعی آپ کا کتا مجھ سے بہتر اتنی سی بات نے بادشاہ کے دل پر اثر کیا اور وہ چلا گیا واپس جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے بیٹے کو وسیعت کی کہ میرے دل میں تو اسلام آ چکا ہے دل میں میں مسلمان دل سے مسلمان ہو چکا ہوں اس کے بعد شیخ جمال الدین کا انتقال جب ہو رہا تھا انتقال سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑا اور انتقال ہوا اور اپنے بیٹے سے کہا رشید الدین بیٹے کا نام کہ دیکھو بادشاہ سے میری بات چیت ہوئی اور میرا خیال ہے کہ بادشاہ نے اثر لیا ہے آپ بھی جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں بیٹھے رہو مسلح بچاؤ اذان دیتے رہو ممکن ہے بادشاہ سے ملاقات ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں بات ڈال دے ایمان اور اسلام کی بات ڈال دیں شیخ جمال الدین کا انتقال ہوا اس کے بعد ان کے بیٹے رشید الدین رحمت اللہ علیہ وہیں جہاں ان کے والد بیٹھتے تھے وہیں پر مسلح بچھایا بادشاہ کے محل کے قریب اور اذان دیتے رہے تو ایک مرتبہ فجر کی اذان کی آواز بادشاہ کے کان میں پڑی پوچھا یہ کس پاگل کی آواز آ رہی ہے وزیروں نے کہا یہ تو ایک مسلمان فقیر ہے یہ تو ایک مسلمان صوفی ہے اور وہ اذان دیتا ہے اور وہاں بیٹھ کر وظیفہ کرتا ہے اچھا اس کو بلاؤ بلایا بلانے کے بعد تم کیا کر رہے ہو یہاں رشید الدین نے کہا میں اپنے والد کی بات بتلانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں میرے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ تم بادشاہ کے پاس جاؤ حاکم کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ الحمدللہ میں آپ کے کتے سے بہتر ہوں اس لیے کہ مجھے آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ نصیب ہوا اس بات کو بتلانے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آخر میں اس نے پورا کلمہ پڑھا تو حاکم نے کہا یہ تو میری بات ہے اور اس وقت سے جب ان سے میری بات چیت ہوئی تو میرے دل میں اسلام آیا تھا اب وزیروں کو جمع کیا کہ میرا تو اسلام لانے کا ارادہ ہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں وزیروں نے کہا ہم تو پہلے سے اسلام ایمان سے متاثر ہیں وزیر بادشاہ حاکم سب مسلمان ہو گئے تو بات یہ ہے کہ آدمی دین کی بات اگر کہتا ہے اور کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اثر ڈالنے والے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی اثر ڈالتے ہیں کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے انسان تو صرف ایک وسیلہ بنتا ہے اور یہ دیکھا گیا کہ پاکستان ہندوستان میں بڑے بڑے مقررین ہوتے ہیں ایسے مقررین ہوتے ہیں کہ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں مجھے لے لو مجھے لے لو اور وہ جن الفاظ کو چاہتے ہیں تو لیتے ہیں وہ ایک ایک موضوع پر گھنٹوں گھنٹوں بولتے ہیں لیکن ان کی تقریروں میں لوگ بیٹھتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے رات کو تقریر سن لی واہ واہ کر لیا واہ واہ اور فجر کی نماز بھی غائب باقی نمازی بھی غائب شکر صورت کا بھی ٹھکانہ نہیں تقریر ہے ال اور اثر نہیں اور جماعت میں جانے والے بیچارے یا میں نے شیخ جم رشید الدین کا قصہ سنایا بولتے کم ہے ان کے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اثر زیادہ ڈالا بس اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں ذکر کی مجلس میں آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ان کی ذات میں ان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں بعض کو زبان بھی نہیں آتی بس لوگوں کے سامنے روتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ جانا چاہیے تو وہ کہتے ہیں کہ جہاد میں حضرت مولانا انعام الحسن صاحب انعام حسن جا رہے تھے اور بحری جہاد میں بحری جہاد میں حج اور عمری کے لیے لوگ آتے تھے تو مولانا انعام حسن نے ایک پختون کو پٹھان کو بھیجا کہ آپ یہ فلان جگہ عرب بیٹھے ہیں ان کو دعوت دیں دین کی دعوت دیں اب وہ آئے پشتوں میں ان کو دعوت دینے لگے وہ اردو نہیں جانتے تھے تو پشتو کیا جانتے دعوت دینے لگے اور رونے لگے روتے روتے وہ عرب متاثر ہو گئے اور کہنے لگے دل میں کہ یہ تو معلوم نہیں کوئی بہت ہی ضرورت مند آدمی ہے یا مانگ رہا ہے کچھ مانگنے کے لیے آیا ہے اور یا اس کے دل میں بہت بڑی تڑپ اور طلب ہے دین کی اس لیے آئے ہیں انہوں نے اشارہ کیا ہمارے ساتھ آ جاؤ وہ بالکل سب تیار ہو گئے وہ آئے مولانا انعام حق کے پاس مولانا انعام صاحب نے ان کے سامنے بات رکھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بات ڈال دی تو دل کی زبان منہ کی زبان سے زیادہ پکی ہے اور زیادہ اچھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی تڑپ اور دل کی طلب کو دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں دیکھتے کہ کتنا زیادہ بولتا ہے اور اس کو کتنی چیزیں یاد ہے اور کتنے اشعار یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے تو بہرحال یہ کسی زمانے میں بزرگوں نے اور اولیاء کرام نے دین کی محنت کی اور لوگوں کو دین کی طرف بلایا اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور جو بھی کام کیا جائے دعوت کی لائن کا کام ہو یا تصوف کی لائن کا کام ہو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا ہے تاکہ سب ذاکر بن جائے ذکر کی لائن کو پکڑ لے اس لیے قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وزا کرین کثیرن وزا اور حدیث میں ذکر کی بہت فضائل اور بہت مناقب بیان فرمائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ جو مختصر کلمہ ہے لا یسب عمل اس سے کوئی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا اگر کوئی کہے میں کوئی عمل کروں گا جو لا الہ الا اللہ سے زیادہ ہو فرماتے ہیں نہیں لا یسب عمل اور اسی کی وجہ سے ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ ایک کیس آیا ایک آدمی نے اپنی بانجی کی پٹائی کی جاریہ کی پٹائی کی پھر وہ پشیمان ہوا کہ میں نے اس کی پٹائی کیوں کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جاریہ کو اس باندھی کو بلاؤ اس کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت ہے معطۂ مالک کی روایت ہے فرمائے اللہ الہ الا اللہ کیا تم گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے کہا جی پھر سوال فرمایا اتشہدین انی رسول اللہ تم گواہی دیتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں اس نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو آزاد کرو کیونکہ یہ مؤمنہ ہے اس کو آزاد کرو یہ مسلمان ہے اور لا الہ الا اللہ ایسا کلمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو اللہ ہے علماء اور طالب علم جانتے ہیں کہ اللہ کے لیے لا کے بعد دو لفظ ہوتے ہیں ایک کو اسم کہتے ہیں ایک اس کی خبر ہے دو ہوتے ہیں یہاں لا الہ اس کے بعد دوسرا لفظ نہیں اللہ سے پہلے موجود اس کے ساتھ لگاتے ہیں لا الہ موجود الا اللہ وہ الہ معبود کو کہتے ہیں لائق عبادت نہیں مگر اللہ محبوب نہیں مگر اللہ ہمارا مطلوب نہیں مگر اللہ تعالی اور ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا مشکلات کو حل کرنے والا نہیں مگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا مسجود نہیں سجدے کا قابل مگر اللہ تعالی سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے لا جدول للشمس ولا للقمر شمس اور قمر کو سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو بلکہ سجدہ کرو اس اللہ کو جس اللہ نے ان کو پیدا کیا سجدہ صرف اللہ کے لیے رکو صرف اللہ کے لیے اس لیے علماء کرام اور فقہ اور حدیث میں بھی آتا ہے لکھتے ہیں کہ جو دوسروں کے ساتھ ہم سلام کرتے ہیں سلام میں جھکنا نہیں چاہیے احناف کی کتابوں میں بھی لکھا ہے شافعیہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے انحنا جس کو کہتے ہیں ایک تو انحنا ہے کہ آدمی کا لمبا قد ہے میری طرح اور جس کے ساتھ مسافہ کرتا ہے تو اس کا چھوٹا قد ہے تو اپنی طبیعت کے اعتبار سے ذرا جھک جائے ایک سلام کی وجہ سے جھکنا ہے جیسے لوگوں کی عادت ہے بعد لوگوں کی عادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آخری دین ہے اس کے بعد کوئی دین نہیں اس لیے اسلام نے شرک اور شرک کے جو راستے ہیں سب کی جڑ کاٹی شرک بھی نہ ہو شرک کی جو لائن ہے وہ بھی نہ ہو اگر کوئی کسی کو سجدہ کرے پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا یہ الگ بات ہے کہ ان کو قبلہ کی طرف بنایا تھا جیسے قبلہ ہوتا ہے لیکن سجدہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اور ان کے والد صاحب نے سجدہ کیا تھا وہ سجدہ انحنا ہو یعنی جھکنا ہو یا وہ سجدہ چہرے کو اور پیشانی کو رکھنا ہو یا جو بھی ہو لیکن قرآن کریم کے ظاہری الفاظ میں یہی کہ سجدہ کیا تھا وقرو لہو سجدہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا اور سجدہ جب کسی کے سامنے کیا جاتا ہے تو ہمیشہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہے اس لیے کہ اگر سجدے میں یہ نیت ہو کہ جس کو میں سجدہ کرتا ہوں میرے تمام کاموں کو جانتا ہے اور حل کرتا ہے اور میرے اوپر متصرف ہے یہ عبادت ہے یہ عبادت والا سجدہ ہے اور اگر اکرام کے لیے کرتا ہے تو یہ عبادت نہیں اکرام کرتا ہے اس کو متصرف نہیں سمجھتا اس کو عالم الغیب نہیں سمجھتا اس کو بیٹا بیٹی دینے والا نہیں سمجھتا تو سجدے میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں سجدہ عبادت کے لیے ہو سجدہ اکرام کے لیے ہو لیکن ہماری شریعت میں اسلام میں سجدہ عبادت کے لیے ہو اس سے تو آدمی کافر ہو جاتا ہے اگر غیر کو سجدہ کرے اس کو عالم الغیب سمجھے اس کو متصرف سمجھتا ہے اور اس کو مختار کل سمجھتا ہے کہتا ہے اس کے ہاتھ میں سب چیزوں کی چابی ہے اس کی بھی جڑ کاٹی ہے اور اگر سجدہ کرتا ہے اکرام کے لیے اس کی بھی جڑ کاٹی ہے اگر سلام کرتا ہے اور سلام کے وقت جھکتا ہے اس کی بھی جڑ کاٹے تاکہ صاف پاک دین رہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لیے دین خالص ہو صاف دین ہو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اور صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومتے تھے وہ بھی ہمیشہ نہیں رکھ کرنا چاہیے کبھی کبھی اگر ہاتھ چوم لیا تو احادیث سے بھی ثابت ہے اور فقہ کی کتابوں سے بھی ثابت ہے جو قابل اکرام شخصیت جس کو قابل عزت سمجھتے ہیں اس کا ہاتھ چومنا اس کو تقبیل ہے تقبیل ثابت ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تھا وفات پا چکے تھے تو حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو بوسا دیا میت کی پیشانی کو بوسا دیا اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اور کہا کہ جو کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں تلوار سے اس کی اصلاح کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کو ختم کریں گے پھر دنیا سے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عوالی میں تھے ان کی بیوی تھی وہاں سلفن میں واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی دو موت کو جمع نہیں کریں گے ایک موت ان کے لیے مقرر تھی وہ ہو چکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی آئے چہرے مبارک سے کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو پیر کے دن وفات ہوئی اور بدھ کی رات کو تدفین ہوئی دفن کیوں اس لیے کہ خلافت کا مسئلہ حل کرنا تھا اگر خلافت کا مسئلہ حل نہ ہوتا تو جھگڑے ہوتے اور جھگڑے کی وجہ سے امت برباد ہو جاتی امت کو متحد رکھنا بہتر تھا اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کرنے میں تاخیر ہو جائے اور لیٹ ہو جائے امت کو متحد رکھنا وَاعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا مضبوطی سے پکڑ لو اللہ تعالیٰ کی دین اور رسی کو ولا تَفَرَّقُوا جھگڑے اور اختلافات مت کرو ایسے اختلافات جو امت کو نقصان پہنچائیں ائمہ کے اختلافات ہیں امام مالک کچھ کہتے ہیں ابو حنیفہ کچھ کہتے ہیں لیکن وہ اختلافات جھگڑی کے لیے نہیں ہے وہ تو ہر ایک کا اپنا مطلب ہے عمل کرتا رہے اس مسئلے کو حل فرمایا پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن کا مسئلہ بہت اہم تھا کیا کیا جائے کپڑوں ہی کے اندر ان کو کفن کیا جائے یا ان کو کفن پہنایا جائے غسل کپڑوں میں دے دے یا کپڑے اتار لیں پھر اتفاق ہوا کہ کپڑوں کے اندر غسل دے دے جنازہ کس طرح پڑا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا ایک جماعت آتی تھی اور جنازہ پڑتی تھی پھر دوسری جماعت آتی تھی جنازہ پڑتی تھی کوئی امام نہیں تھا اور کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں بھی امام اور وفات کے بعد بھی امام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے پھر ایک روایت جو ابن ماجہ میں ہے اور اس کی صنعت پر کلام ہے کہ یہ ابو بکر صدیق وغیرہ نے فرمایا کہ نبی کی وفات جہاں ہوتی ہے وہاں ان کو دفن کرنا چاہیے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی چار دیواری میں وفات ہوئی اور وہیں ان کو دفن کر دیا جائے یہ سارے مسائل تھے اور یہ امکان تو نہیں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن وفات پا چکے اور بدھ کی رات کو حضور صلی علیہ وسلم کا دفن ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن متغیر اور بدل جائے گا یہ احتمال تو نہیں تھا اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں ہو تو تب بھی ان کا جسم مٹی نہیں ہوتا وہ خراب نہیں ہوتا اس پر امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا جسم مٹی نہیں ہوتا بلکہ وہ جس طرح دفن کیا جاتا ہے اسی طریقے پر ان کا بدن اور ان کا جسم محفوظ رہتا ہے تو یہ امکان اور احتمال نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دفن ابھی تک دفن نہیں کیا تھا تو اس وقت صحابہ کرام نے اور حضرت علی وغیرہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا و آپ زندگی میں بھی تھے وفات کے بعد بھی خوشبو والے ہیں تو بہرحال ذکر کے بارے میں فرمایا ہے لا الہ الا اللہ کے بارے میں کہ لا یس عمل اس سے کوئی عمل آگے نہیں بڑھ سکتا ولا یت رکو ضم بن اور گناہ کو نہیں چھوڑتا سغائر اور چھوٹے چھوٹے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما قومن یز قر و جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں مگر آواز دینے والا آواز دیتا ہے کہ تم جب مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے ہو مغفور القم آپ کی مغفرت ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو معاف کیا اور حدیث میں آتا ہے سیا علم اہل الجم من اہل الکرم جماعتوں میں جو لوگ بیٹھتے ہیں جمع ہو کر مجلس میں بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا کہ عزت والی کون ہے پھر فرمایا مجالس الذکر جو ذکر کی مجالس ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شرافت والے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ذکر کرتا ہے اس کی مثال زندہ کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال مردہ کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اور دنیا کی چیزیں سب اللہ کی رحمت سے دور ہے مگر اللہ کا ذکر اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے قریب قریب چیزیں ہیں معاون اور مددگار چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چیزیں ہیں تو یہ مقصد ہے کہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو <clears throat> یہ سب سے بہتر عمل ہے فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ فرائض اور واجبات تو کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کی برکت سے انسان میں شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ دوسرے اچھے کام بھی کرتا ہے جی، فرائض واجبات بھی کرتا ہے بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنا اپنا ذکر ہے تو کانوں کا ذکر الاسغا ذکر ال اذنین الاسغا کانوں کا ذکر یہ کہ کانوں سے دین کی باتوں کو سنا کرو اچھی چیزوں کو سنا کرو یہ کانوں کا ذکر ہے آنکھوں کا ذکر اچھی چیزوں کو دیکھو زبان کا ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ہاتھوں کا ذکر بال بخشش کیا کرو اچھے کام کرو ہاتھوں سے یہ ہاتھوں کا ذکر اور دل کا ذکر قلب کا ذکر رضا اللہ تبارک و تعالی کے جتنے کام ہیں ان پر راضی ہو اگر کسی کو خوشی کی حالت میں رکھے راضی ہو اگر کسی کو مصیبت کی حالت میں رکھ کے راضی ہو جائے رضا بالقضا یہ دل کا ذکر ہے پاؤں کا ذکر اچھے کاموں اور اچھے چیزوں کی طرف چلنا یہ اس کا ذکر ہے تو ہر عضو کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کو رکھا ہے اور کہتے پورے بدن کا ذکر ذکر البدن بالوفا کہ میرا پورا بدن دین کا وفادار رہے گا میں میرا جسم دین کی خدمت کے لیے حاضر ہے میری روح جسم کی دین کی خدمت کے لیے راضی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ذکر کی توفیق عطا فرمائیں اور حضرت فرماتے ہیں مسلمان کے لیے ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری نماز ہے نماز باجماعت تکبیر اولا کے ساتھ پابندی سے پڑھیں اس کے بعد تین چیزیں ہیں تیسرا کلمہ سبحان اللہ الحمد للہ الہ الا اللہ واللہ اکبر استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اطوب الح درود شریف نماز والا یا کوئی اور درود ان میں سے ہر ایک کی تین تصویر صبح کو تین شام کو پڑھ لیا کرے اور بعض کو صرف حضرت مفتی صاحب ایک ایک تسبیح صبح اور شام فرماتے تھے جو قرآن شریف پڑھی ہوئے ہے روزانہ قرآن شریف کی تلاوت کچھ نہ کچھ ضرور کیا کرے اہل علم حفاظ کیلئے ارشاد فرماتے کم سے کم تین پاری یومیہ نماز میں پڑھنے کی کوشش کریں حافظوں کے لیے ظہر سے پہلے سنتوں میں ایک پارا ظہر سے بعد کی سنت نفل میں حصر سے قبل کی سنتوں میں ایک یا آدھا پارا اور فرماتے اگر تین پارے نہ پڑھ سکے تو ایک پارا ضرور مغرب کے بعد نفلوں میں پڑھنے کی عادت ڈالے حافظ حضرت ارشاد فرماتے ان چیزوں کی پابندی کرے جب پابندی ہو جائے اور آگے بڑھنا چاہے تو پھر معلوم کر لے کہ آگے کیا کرنا چاہیے اس لیم اللہ وسلم صل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 امن ہونا امن امن ہونا امن ہونا امن ہونا امن ہونا امن ہونا امن ان امون امن امن امن امن امر امن امن امن امن امن امن امن ام ام ام ام ام كن ام امن امن ام ام ام كہنا امن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد كما باركت على سيدنا وحبيبنا إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإلا تغفر لنا وترحمنا لكم من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها وظاهرها وباطنها نستغفرك اللهم يا ربنا من جميع الذنوب ونتوب إليك اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك أرجع عني من عملي اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين واجعلنا من المهديين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك تمام العافية اللهم إنا نسألك دوام العافية اللهم إنا نسألك الشكر على العافية اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا وأولادنا اللهم استر عوراتنا وآمن رعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر اللهم افسح لنا في قبورنا ونور لنا فيه اللهم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم قنا فتنة القبر وعذاب القبر اللهم ثبتنا بالقول الثابت اللهم لقنا حجة الإيمان اللهم احشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الأبرار اللهم اسقنا من الحوض الكوثر من يد سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الشريفة اللهم ظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اغفر لنا واغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا وانصر عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج عن كرب المسلمين اللهم انصر المجاهدين والمستضعفين والمظلومين والمأسورين في سبيلك في كل مكان يا أرحم الراحمين وخاصة في بلاد الشام والعراق وفي مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وأرضنا وتقبل منا ومن والدينا ومشائخنا وأساتذتنا وأجدادنا وجداتنا في الإسلام ومن بلغهم الإسلام ومن علمنا وأدبنا وأحسن إلينا وأصلح عيوبنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله والحمد لله رب العالمين